پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک ہم نے نو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو دردناک عذاب کے آنے سے پہلے ڈراؤ انہوں نے کہا اے قوم میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا اللہ کا مقررہ وقت جب آ جائے گا تو وہ ٹالا نہیں جا سکتا ہے اگر تم کچھ جانتے ہو انہوں نے نے کہا پروردگار میں میں میں اپنی قوم کو دن بھی بھی بلایا اور رات پھر بھی میری دعوت کا کوئی اثر سوائے اس کے نہ ہوا کہ انہوں نے فرار اختیار کیا اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیا اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی بات پر اڑ گئے اور شدت سے اکڑے رہے پھر میں نے ان کو الل اعلان دعوت دی میں نے اعلان بھی کیا اور خفیہ طور سے بھی دعوت دی اور کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہ تم پر موسلا دھار پانی برسائے گا اور اموال و اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں قرار دے گا آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عصمت کا خیال نہیں کرتے ہو جبکہ اسی نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا کیا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کس طرح تہ پتہ سات آسمان بنائے ہیں اور قمر کو ان میں روشنی اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور پھر نئی شکل میں نکالے گا اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس میں مختلف کشادہ راستوں پر چلو اور نوح نے کہا کہ پروردگار ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کا اتباع کر لیا ہے جو مال و اولاد میں سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں دے سکتا ہے اور ان لوگوں نے بہت بڑا مکر کیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ خبردار اپنے خداؤں کو مت چھوڑ دینا اور ود سوا یوس یوق نصر کو نظر انداز نہ کر دینا انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے اب تو ظالموں کے لیے ہلاکت کے علاوہ کوئی اضافہ نہ کرنا یہ سب اپنی غلطیوں کی بنا پر غرق کیے گئے ہیں اور پھر جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں اور خدا کے علاوہ انہیں کوئی مددگار نہیں ملا ہے اور نو نے کہا کہ پروردگار اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والوں کو نہ چھوڑنا کہ تو تو انہیں چھوڑ دے گا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر و کافر کے علاوہ کوئی اولاد بھی نہ پیدا کریں گے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو جائیں اور تمام مومن و مومنات کو بخش دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے علاوہ کسی شے میں اضافہ نہ کرنا